بسم اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله رسكي آج چودہ سو بیالیس ہجری سفر کی بارہويں تاریخ ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اقوال افعال اعمال اور احوال کو درست فرما کر ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کچھ عرصے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سلسلہ جاری ہے خصوصی طور پر چارلی ایبڈو نامی ملعون رسالے کے ملعون ابلیس صفت خبیصوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اللہ جل جلالہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسی امت کے افراد ہیں جو کبھی بھی دشمن کے سامنے سر نہیں جھکاتے آج آپ کے سامنے دو واقعات کا ذکر کروں گا ان دو واقعات کے بیان سے پہلے ایک ایک مجاہد عالم دین کا بیان آپ کے سامنے بطور تبرک ذکر کروں گا شیخ ملا فاتح کرے کار فق اللہ اپنے بیان میں کہتے ہیں سب سے پہلے ہم ملا فاتح کریکار کے انٹرویو کو سنتے ہیں اس انٹرویو کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے فرماتے ہیں ہم اپنے دین کی حفاظت اپنے خون سے کرتے ہیں ہماری سرحدیں خونی سرحدیں ہیں اور ان سرحدوں کی حفاظت ہم بارود سے کریں گے جو بھی ہمارے دین کی توہین کرے گا اسے اچھی طرح معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک ضرور مرے گا ہمارے دین کی گستاخی کرنے والوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ موت و حیات کی جنگ ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام یہودیت کی مانند نہیں ہے جو خاموشی سے مظالم پر سر جھکا دے ہم اپنے دین کے لیے مرتے ہیں اور دین ہی کے لیے جیتے ہیں دنیا میں کوئی چیز بھی ہمارے دین سے زیادہ مقدس نہیں ہے جو بھی ہمارے دین سے ٹکرائے گا ہم اس کا جواب بارود سے دیں گے منہ توڑ جواب دیں گے اس سلسلے میں کوئی سستی کوئی سمجھوتا اور کسی قسم کی سودے بازی کی ہرگز گنجائش نہیں ہم اپنی زندگیوں کے لیے نہیں جیتے ہم اپنے پیٹ پالنے اور خواہشات پوری کرنے کے لیے زندگی نہیں گزارتے ہم صرف اور صرف اپنے دین کے لیے جیتے ہیں ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں ہمارا خیال ہے کہ مغربی اقوام اسے نہیں سمجھتی البتہ سیاست دان سمجھتے ہیں پر وہ حقائق سے آنکھیں چراتے ہیں اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اسلام مسیحیت کی طرح نہیں ہے ہمارا دین دراصل ایک سیاسی تحریک ہے انجیل قرآن کی طرح نہیں ہے قرآن کریم میں سیاست سے متعلق تقریباً پانچ سو آیتیں ہیں جن میں اللہ کی حاکمیت قانون سازی اور ان کے نفاذ کا ذکر ہے یہ سب کچھ آپ انجیل میں نہیں پائیں گے بہت بڑا واضح فرق ہے اس لیے یہ کہنا ہرگز درست نہیں کہ اسلام میں دین جدا ہے اور سیاست جدا بلکہ اسلام میں دین و سیاست بہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ملا فاتح کرے کار خلافت کے بارے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں خلافت کے قیام میں ابھی وقت ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اپنی خلافت کو دوبارہ سے قائم کر کے عالمی سیاست میں ایک مضبوط کردار کے طور پر ابھریں گے ہماری امت ستر فیصد راستہ طے کر چکی ہے صرف تیس فیصد سفر باقی ہے میرے خیال میں اگلے بیس یا پچیس سالوں میں ہماری شرعی خلافت قائم ہوگی اور ہم سب اس خلافت کو بیعت کریں گے چاہے مغرب خوش ہو یا ناراض میرے بھائیوں میری بہنوں یہ ملا فاتح نامی مجاہد عالم دین کے ایک مغربی ٹی وی کے ادارے کو انٹرویو کے دوران کہے ہوئے الفاظ ہیں یہ باتیں انہوں نے اس وقت کی تھی جب دو ہزار پندرہ میں چارلی ایبڈو کے ابلیسوں پر فرزندان توحید جھپٹ پڑے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کر کے یہودی اور کتوں کو جہنم رسید کیا تھا چارلی ایبڈو کے ابلیسوں نے پھر سے گستاخی کا سلسلہ بڑے پیمانے پر شروع کیا ہوا ہے اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ ضرور کرے گا اس لیے کہ اللہ جل جلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کا وعدہ سورت الحجر میں ان الفاظ میں کیا ہے ان کفینا کل مستحزین اللہ جل جلالہ تو ضرور تحفظ کرے گا لیکن ہم میں سے ہر کوئی اپنی ذمہ داری ادا کرے یہ انتہائی اہم فریضہ ہے آج جب کہ ملا فاتح کرے کار کے یہ ایمان بھرے کلمات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں افسوس ہے کہ انسانی حقوق اور اظہار رائے کی آزادی کے عالم برداروں نے ملا فاتح کرے کار کو جیل میں بند کر رکھا ہے مگر ان کے یہ الفاظ آج بھی زندہ اور امت اسلامیہ کے لیے مشعل راہ ہیں ہمارے لیے یہ بات انتہائی حوصلہ افزا ہے کہ ہماری پیاری امت بھانج نہیں ہے الحمد اللہ کا شکر ہے کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر جانے قربان کرنے اور مر مٹنے کا جذبہ آج بھی کفار کی نیندیں حرام کیے ہوئے ہے الحمد للہ الحمد للہ ہم سب کے لیے یہ بات قابل صد افتخار ہے کہ چارلی ایبڈو کے ابلیسوں پر حملہ آور جوانوں میں ایک پاکستانی جوان بھی شامل ہے الحمد للہ سم الحمد للہ یہ بات ہم سب پاکستانیوں کے لیے ایک عظیم اعزاز اور الہی انعام ہے چند دنوں پہلے ہی ایک پشتون جوان نے ایک نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو جہنم رسید کیا تھا آج پنجاب منڈی بہاؤدین کے ایک کڑیل جوان اور ان کے ساتھیوں نے ہمارے سر پھر سے فخر سے بلند کر دیے دعا ہے کہ اللہ جل جلال ان شعروں کی عزت و حرمت اور حفاظت میں برکت عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالی ان غیرت مند جوانوں کی برکت سے ہمیں بھی غیرت اور ہمت عطا فرمائے آمین آمین ثم اللہ سبحان و تعالی ہمارے ان شیر دل اور شاہین صفت جوانوں کی قید و بند میں بھی اس طرح حفاظت فرمائے جس طرح اللہ جل جلال نے حضرت یوسف علیہ السلاۃ وسلام کی حفاظت بھی فرمائی اور ان کو آزادی دلا کر تخت و تاج کا وارث بھی بنایا اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان جوانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور حرمت کی خاطر کٹ مرنے کی توفیق عطا فرمائے